قل من يرزقكم من السماوات والارض قل الله وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل الذين به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم اے نبی ان سے پوچھئے کہ تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی کون پہنچاتے ہیں خود جواب دیں گے کہ اللہ سنو ہم یا تم یا تو یقیناً ہدایت پر یا کھلی گمراہی میں ہیں اے نبی کہہ دیجئے کہ ہمارے کیے ہوئے گناہوں کی بابت تم سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا نہ تمہارے اعمال کی بعض پرس ہم سے کی جائے گی انہیں خبر دیجیے کہ ہم سب کو ہمارے رب اللہ تعالیٰ جمع کر کے پھر ہم میں سچے فیصلے کر دیں گے وہ فیصلے کرنے والے اور باحکمت ہیں اے نبی کہہ دیجئے کہ اچھا مجھے بھی تو انہیں دکھا دو جنہیں تم اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا کر اللہ کے ساتھ ملا رہے ہو ایسا ہرگز نہیں بلکہ وہی اللہ ہے غالب باحکمت سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے بعض اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ صرف وہی پیدا کرنے والے اور روزی عطا کرنے والے ہیں اور صرف وہی الوحیت والے ہیں یعنی معبود اکتا جیسے ان لوگوں کو اس کا اقرار ہے کہ آسمان سے بارشیں برسانے والے اور زمینوں سے اناج اگانے والے صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں ایسے ہی انہیں یہ بھی مان لینا چاہیے کہ عبادت کے لائق بھی فقط اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم تم میں اتنا بڑا اختلاف ہے تو لا محالہ ایک ہدایت پر اور دوسرا ضلالت پر ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں فریق ہدایت پر ہوں یا دونوں ضلالت پر ہوں ہم موحد ہیں اور توحید کے دلائل کھلے کھلے اور بہت واضح ہم بیان کر چکے ہیں اور تم شرک پر ہو جس کی کوئی دلیل تمہارے ہاتھوں میں نہیں بس یقیناً ہم ہدایت پر اور یقیناً تم ضلالت تم راہی پر ہو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں سے یہی کہا تھا کہ ہم فریقین میں سے ایک ضرور سچا ہے کیونکہ اس قدر تضاد و تباہی ان کے بعد دونوں کا سچ ہونا تو عقلاً محال چیز ہے اس آیت کے ایک معنی یہ بھی بیان کیے گئے ہیں کہ ہم ہی ہدایت پر اور تم ضلالت و گمراہی پر ہو ہمارا تمہارا بالکل کوئی تعلق نہیں ہم تم سے اور تمہارے اعمال سے بالکل اس ذمہ ہیں ہاں جس راہ پر ہم چل رہے ہیں اسی راہ پر تم بھی آ جاؤ تو بے شک تم ہمارے ہو اور ہم تمہارے ہیں ورنہ ہم تم میں کوئی لگاؤ نہیں اور آیت میں بھی ہے کہ اگر یہ اے نبی آپ کو جھٹ لائیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا عمل میرے ساتھ ہے اور تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے تم میرے اعمال سے چڑھتے ہو اور میں تمہارے کرتوتوں سے بیزار ہوں سورہ کافرون کی آیت نمبر ایک میں اللہ نے فرمایا قل یا ایو حلکرون اس میں بھی اسی بے تعلقی اور برات کا ذکر ہے رب العالمین تمام عالم کو میدان قیامت میں اکٹھا کر کے سچے فیصلے کر دیں گے نیکوں کو ان کی جزا اور بدوں کو ان کی سزا دیں گے اس دن تمہیں ہماری حقانیت و صداقت معلوم ہو جائے گی جیسے اللہ نے سر روم کی آیت نمبر چودہ میں فرمایا وہ یوم تقوم السعت یوم عید یطفرقون العیہ یعنی قیامت کے دن سب جدا جدا ہو جائیں گے ایماندار جنت کے پاک باغیچوں میں خوش وقت و فرحا ہوں گے اور ہماری آیتوں اور آخرت کے دن کو جھٹلانے والے کفر کرنے والے دوزخ کے گڑھوں میں حیران اور پریشان ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ حاکم ہے اور انصاف پرور بادشاہ ہے حقیقت حال کا پورا علم اللہ کو ہے تم اپنے ان جھوٹے معبودوں کو ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ لیکن کہاں سے ثبوت دے سکو گے جب کہ میرے رب تو اللہ تعالیٰ ہیں ان کا کوئی نظیر نہیں ان کا کوئی شریک نہیں ان جیسا کوئی بھی نہیں وہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں وہ عزت والے ہیں جس نے سب کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے اور ہر ایک پر غالب آ گئے ہیں حکیم ہیں اپنے اقوال و افعال میں اسی طرح شریعت اور تقدیر میں بھی برکتوں والے ہیں پاک منزہ اور مشرقوں کی تمام تہمتوں سے الگ اور بالکل بلند ہے